شیبان نے سے سابقہ دونوں سندوں کے ساتھ سفیان کی حدیث کی طرح بیان کیا اور انہوں نے حدیث میں آپ کا فرمان اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹھتر